جیک ہماری نظروں میں پہلے ہی کچھ اچھا نہ تھا اب اس کے اس طرح کہیں چھپ جانے سے وہ پہلے سے بھی زیادہ برا نظر آنے لگا عبد نے سرگوشی کرتے ہوئے جان سے کہا میرے خیال میں وہ ضرور اس کپڑے جادوگر کے پاس کیا ہے آخر اس کبڑے کی کہی ہوئی باتیں پوری بھی تو ہوں گی پتھر کے بتوں کا ہم پر گرنا بڑے بڑے درختوں کا ہمیں کچل دینا اور زلزلے کا آنا آخر یہ سب کب ہوگا ابھی اور اسی وقت میں نے آہستہ سے کہا کیا مطلب جون نے حیرت سے کہا وہ دیکھیے اس بڑے درخت کی آڑ سے وہ دونوں پتھر کے لمبے بت نظر آ رہے ہیں نے غور سے دیکھا تو واقعی اسے بہت حیرت ہوئی کیونکہ وہ بت ہم سے کوئی بیس قدم کے فاصلے پر ہوں گے بڑی ڈراؤنی شکلوں والے یہ قدارتم بت اتنے لمبے تھے کہ اگر وہ گرتے تو ہم پر ضرور آتے ہم چونکہ ایک قسم کے پنجرے میں بند تھے درختوں کے اس جھنڈ کو میں پنجرا ہی کہہ سکتا ہوں اس لیے فوراً بھاگ بھی نہیں سکتے تھے کپڑے کی پیش گوئی بالکل صحیح ثابت ہونے والی تھی یک چنی لموں کے اندر درختوں کی سائیں سائیں تیز ہو گئی میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جنگل بہت گھنا تھا اس لیے آسمان تو نظر نہ آتا تھا البتہ درختوں کی بری طرح ہلنے سے اور پتوں کے لگاتار بڑھتے ہوئے شور سے ہم یہ سمجھ گئے کہ طوفان آ گیا ہے بڑی سخت ہوا چلنے لگی یہ ہوا آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی تھی جو درخت کمزور تھے وہ دورے ہو کر زمین سے لگنے لگے بعض دفعہ تو ایسا محسوس ہوتا کہ درد ہم پر اب گرا اور اب گرا جان نے مجھے اچھی طرح کمبل اڑا دیا اسے ڈر تھا کہ کہیں کمبل ہی ہوا میں نہ اڑ جائے درختوں کے پتوں پر اب نئے قسم کا شور پیدا ہو گیا میں سمجھ گیا کہ بارش بھی شروع ہو گئی ہے میرے خیال کی تصدیق کڑک اور چمک نے فوراً کر دی جان نے عبدل کو آواز دی کہ وہ خچروں کو درختوں سے دے مگر اچانک ہی معلوم کر کے بڑی نامیدی ہوئی کہ عبدل بھی غائب ہے جان کو بڑی حیرت ہوئی مجبوراً اس غریب نے خود ہی خچروں کو باندھا اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اچانک درختوں کے درمیان سے کوئی چیز زمین پر کودی یہ تھا جان کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ جیک کو تلاش کرنے گیا تھا مگر جیک اسے کہیں نہ ملا ہوا اب اتنی تیز ہو گئی تھی کہ عبدل کی باتیں بھی مشکل سے ہی سنائی دیتی تھیں آخر ہم تینوں ایک جگہ ایک دوسرے کو پکڑ کر بیٹھ گئے کیونکہ اگر نہ بیٹھتے تو ہوا ہمیں ضرور الگ الگ کر دیتی طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا خوفناک کڑک اور بجلی کی چمک نے ماحول کو اور بھیانک بنا دیا تھا درختوں نے ایسا شور مچا رکھا تھا کہ بس توبہ ہی بھلی اچانک مجھے بڑی ہیبت ناک آواز سنائی تھی ایسی آواز جیسے کوئی چیز ٹوٹی ہو نظر اٹھا کر دیکھا تو پتھر کے بنے ہوئے وہ لمبے لمبے بت جڑ سے اکھڑ کر ہماری طرف ہی گر رہے تھے اگر وہ ہم پر گرتے تو یقیناً ہمیں پیس کر سرما بنا دیتے خوف کے مارے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور انتظار کرنے لگا کہ بت کب نیچے گرتے ہیں خوف کے مارے میری آنکھیں بند تھیں اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا مجھے یقین تھا کہ بت مجھ پر گرنے ہی والے ہیں مگر ایسا نہ ہوا پتھر کے ان لمبے بتوں کے گرنے سے ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہوئی یہ بڑی حیرت کی بات تھی میں نے ہی آنکھیں کھول دی آپ میری حیرت کا اندازہ کر سکتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ بت ایک لمبے اور مضبوط درخت کے سارے ہمارے سروں کے اوپر چھکے ہوئے تھے اگر وہ درخت نہ ہوتا تو ہم لوگوں کا پیس جانا یقینی تھا اچانک ہوا کا وہ طوفان وہ کڑک اور چمک سب ختم ہو گئی بس کبھی کبھی بھیگے ہوئے پتوں سے پانی کے قطروں کے ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی ورنہ ہر طرف سناٹا تھا ہمارے دل ابھی تک قابو میں نہ آئے تھے سب درخت کے نیچے دبکے ہوئے بیٹھے تھے ہوش اس وقت آیا جب خچروں کے ہنانے کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی جان نے چیخ کر کہا اور بےچارے خچروں پر ایک درخت آ گرا یہ سنتے ہی ہم تینوں اٹھ کر تیزی سے خچروں کی طرف بھاگے کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس خطرناک سفر میں یہ خچر ہمارے سب سے بڑے سرمایہ تھے جا کر دیکھا تو خچروں کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا دوسرے جو درخت ٹوٹ کر ان پر گرا تھا وہ کچھ اتنا زیادہ وزنی بھی نہیں تھا جون نے خچروں کو تھپکتے ہوئے کہا ہمیں اپنا سفر بھی شروع کر دینا چاہیے ہمیں خزانہ تلاش کرنا ہے خزانہ گو اسی جنگل میں کہیں چھپا ہوا ہے مگر ہمیں اس کا صحیح مقام نہیں معلوم صرف کوئی غیبی طاقت ہی ہماری مدد کر سکتی ہے ورنہ اگر ہم برسوں تک بھی یہاں سر پائے تو اسے نہیں پا سکتے چلو جلدی کرو اب اس کام میں دیر اچھی نہیں یہاں میں سننے والوں کی یہ غلط فہمی دور کر دوں جان بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اسے خزانے کی اصل جگہ کا پتہ نہیں ہے مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا وہ نقشہ جو میری کمر پر بنا ہوا تھا اس میں وہ جگہ صاف طور پر دکھائی گئی تھی جہاں خزانہ دفن تھا ایک بہت ہی گھنے اور دشوار گزار جنگل کے بعد پرانے زمانے کے کچھ زمین دوست کھنڈرات میں خاص مقام پر وہ خزانہ دفن تھا ہم کو یقین تھا کہ ایک یا دو دن کے اندر اندر ہم ان کھنڈرات تک ضرور پہنچ جائیں گے مگر یہ جان کی عقل مندی تھی کہ وہ جان بوجھ کر سب کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا وہ جانتا تھا کہ دشمن ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اس لیے اس کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے جان کی زبان سے ابھی یہ فقرے ادا ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑی چٹان کی اوٹ میں سے وہ چیز نمودار ہوئی جسے دیکھتے ہی نفرت کا ایک دریا میرے سینے میں لہرے مارنے لگا تھا اور جو اس وقت میرا سب سے بڑا دشمن تھا یعنی کبڑا چیتن آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں مسٹر جان اس منہوس نے اپنی اسی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا واقعی اس طرح خزانہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے پھر ایک کاغذ پر نقل کر دیں تاکہ ہم سب ایک ساتھ اس میں دماغ لڑائیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میں نے چلا کر کہا یہ ناممکن ہے ارے نن چوہے یہ تم بولے تھے کیا بات ہے بخار میں پھونکنے کے باوجود بھی تمہاری آواز اتنی کراری نکل رہی ہے خیر کوئی بات نہیں تم لوگ اگر نقشہ نہیں دینا چاہتے تو نہ صحیح تمہاری مرضی مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ تمہاری یہ خواہش نہیں ہے کس سے معلوم ہوا تھا کیا جیک سے جان نے پوچھا چلیے اب میں مان لیتا ہوں کہ جیک میرا آقا ہے اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں کیا فائدہ یہ بات چھپانے سے جبکہ آپ کا ننا چوہا پہلے ہی سب کچھ جان چکا ہے جیک سے مجھے سب باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں مگر اب آپ کہیے کیا آپ میرے جادو کے قائل ہوئے یا نہیں بہت آپ پر گرنے والے تھے مگر آپ بچ گئے آپ سلزلہ بھی آئے گا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ تین دن بعد ایسا ہوگا مگر اب یہ دوسری پیش گوئی کرتا ہوں کہ وہ سلزلہ ابھی ایک گھنٹے کے اندر اندر آئے گا مگر اس زلزلے سے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا <laughs> اب میں چلتا ہوں اور ساتھ ہی یہ بات بھی آپ لوگوں کو بتائے دیتا ہوں کہ جیک اب آپ کے پاس نہیں آئے گا <laughs> ہم دونوں اب اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جبکہ آپ خزانہ پا چکے ہوں گے اتنا کہہ کر وہ تنزی انداز میں تھوڑا سا چکا اس کی کمر کا کپ دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگی اپنی تیز اور چیل جیسی آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کے بعد وہ پھر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا کوبڑا دراصل جو بات بھی کہہ رہا تھا میرے خیال میں بالکل ٹھیک تھی دیکھا جائے تو اس کی پیش گوئیاں ہر ثابت ہوئی تھیں میرا دل چاہتا تھا کہ اسے فوراً قتل کر دوں مگر قتل کا نام لینا تو آسان ہے اور یہ کام کرنا بہت مشکل مجھ جیسے کمزور لڑکے سے یہ کام کسی طرح بھی نہ ہو سکتا تھا دوسرے میں اور جان دونوں خون خرابے سے بہت دور بھاگتے تھے خام خواہ کسی کی جان لینا کوئی بہادری نہیں ہے اگر ہمیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو اس سے بدلہ لینا خدا کا کام ہے ہمارا نہیں کبڑے کے جانے کے بعد جون نے عبدل سے کہا کہ وہ خچروں کو ہانکے کے مجھ سے کہا گیا کہ میں بھی کسی خچر پر بیٹھ جاؤں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جون کا کہنا مان کر میں فوراً خچر پر جا بیٹھا اور کمبل کو اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لیا اب ہمارا سفر پھر شروع ہوا جنگل میں درخت آپس میں اس طرح مل گئے تھے جیسے توتے کے پنجرے کے تار آپس میں ملے ہوتے ہیں میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد ہم اس گھنے جنگل میں آگے بڑھے قدم قدم پر مشکلات پڑتی تھیں بارش کی وجہ سے جگہ جگہ چھوٹے سے تالاب بن گئے تھے کوئی راستہ تو تھا نہیں اس لیے مجبوراً ہمیں ان تالابوں ہی میں گھسنا پڑتا تھا بانس کڑے تو اتنے گہرے تھے کہ ہم کمر تک پانی میں دھس جاتے جب ایک دوسرے کو پکڑ کر باہر کھینچتے تب اس مصیبت سے چھٹکارا ہوتا بعض دفعہ تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے یا خدا میں یہ کس مصیبت میں پھنس گیا اپنے ہوٹل میں اگر اسی طرح گیری کر رہا ہوتا تو آج ان تکلیفوں میں نہیں گھرا ہوا ہوتا مگر اب گزری ہوئی باتوں کو یاد کر کے رونا بیکار تھا اب تو مجھے یہ سوچنا تھا کہ آگے چل کر مجھے کیا کرنا چاہیے کوئی دو گھنٹوں کے بعد ہم ایک چھوٹے سے راستے سے گزر رہے تھے کہ میں یک خچہ کی کمر سے نیچے گر پڑا گرتے گرتے میں نے دیکھا کہ درخت بڑے زور سے ہل رہے ہیں زمین اس طرح ہچکولے لے رہی ہے جیسے وہ زمین نہ ہو کوئی دریا ہو ساتھ ہی بڑے زور گڑ گڑگڑاہٹ اور چٹانوں کے آپس میں ٹکرانے کا شور بھی سنائی دیا چیزیں گھومنے لگی بڑے بڑے پتھر اس طرح ہلنے لگے جیسے ربڑ کے بنے ہوئے ہوں میں سمجھ گیا کبڑے کی یہ دوسری پیش گوئی ہے جو سچ ثابت ہو رہی ہے جان اور عبدل بھی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے عبدل ایک زوردار چیخ مار کر ایک بڑے سے درخت کے تنے سے جا کر لپٹ گیا اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پنجے کی زمین سرکتی جا رہی ہے پھر یوں لگا جیسے میں کنویں میں گرتا جا رہا ہوں دھائیں سے ایک آواز آئی اور تکلیف کی وجہ سے میں نے زور کی ایک چیخ ماری میرے سارے جسم میں بہت درد ہو رہا تھا جب میرے ہوش و حواس درست ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میں ایک اندھے کنویں میں پڑا ہوا ہوں زمین سے یہ کنواں کوئی پندرہ فٹ نیچے ہوگا مجھے خیال آیا کہ شاید زلزلے کی وجہ سے زمین پھٹ گئی ہو اور یہ کنواں نما گڑھا زمین میں پیدا ہوا ہوگا میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں کسی گہرے گڑھے میں نہیں گرا اور زلزلے کے بعد اوپر زمین کی سطح برابر نہیں ہوئی کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر جیتے جی میں ایک اندھیری قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا زمین کے جھٹکے اب ختم ہو گئے تھے اس لیے میں کمبل جھاڑ کر اٹھا اور چیخ چیخ کر جان کو آوازیں دینے لگا شکر ہے کہ جان نے میری آواز سن دی وہ دوڑ کر ایک رستہ لایا اور پھر اس رستے کی مدد سے اس نے مجھے باہر نکالا باہر نکل کر میں نے ایک عجیب بات دیکھی جس حصے میں ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے زلزلہ صرف وہیں آیا تھا ورنہ دور دور تک دکھائی دینے والے درخت اور اسی طرح کھڑی تھیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے اس پر زیادہ غور کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا کیونکہ اب میں کبڑے اور اس کے جادو سے پوری طرح مرحوب ہو چکا تھا اب مجھے معلوم ہوا کہ کبڑا جو کچھ کہتا ہے بالکل سچ کہتا ہے اور در حقیقت وہ بڑی پرسرار قوتوں کا مالک ہے میں دلی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب اس سے الجھنا ٹھیک نہیں اب میں اس کی کسی بات کا مذاق نہیں اڑاؤں گا کوشش کروں گا کہ اس کا ادب کروں گا آپ میری اس داستان کو سن رہے ہیں ممکن ہے یہاں آ کر یہ سوچیں کہ میں بزدل دل تھا جو اس قسم کی باتیں سوچ رہا تھا ٹھیک ہے آپ بے شک میرے بارے میں یہ رائے قائم کیجیے مگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایسے موقع پر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے یقیناً آپ بھی یہی کرتے اس لیے میں بھی ایسا سوچنے میں حق بچانے تھا خچروں پہ سے زلزلے کی وجہ سے سامان نیچے گر گیا تھا ہم تینوں نے مل کر وہ سامان پھر سے ان کی کمر پر لاتا اور پھر دوبارہ اپنا سفر شروع کیا کیونکہ اب تو صرف یہ سفر ہی ہمارے لیے ضروری ہو کر رہ گیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سفر ہی اب اپنی تقدیر ہے ہماری ٹانگیں ابھی تک لرس رہی تھیں یوں لگتا تھا جیسے ہمارے جسم میں ابھی تک زلزلے کے آسار باقی ہیں اپنے خیالوں میں گم آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا بار بار میرا دل چاہتا تھا کہ کہیں سے کبڑا نمودار ہو جائے اور میں اس کے سامنے اپنا سر چکا دوں وہ اتنی بڑی شخصیت تھی اور افسوس میں آج تک اس کا مزہ اڑاتا رہا شاید میں اپنے اس خیال کو جان پر ظاہر کر ہی دیتا اگر مجھے اس کی آواز سنائی نہ دیتی وہ مجھے جلدی جلدی آگے آنے کے لیے کہہ رہا تھا میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جان کے چہرے پر خوشی کے آسار پیدا تھے وہ ٹکٹکی باندھے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا میں نے بھی اس طرف جب نظر ڈالی تو خوشی کے مارے میرا جسم بھی کپ کپ آنے لگا کیونکہ سامنے ہی اس گھنے جنگل کی آخری سرحد نظر آ رہی تھی سورج کی روشنی اب تیز نظر آنے لگی تھی اندھیرا ختم ہو گیا تھا اور آدھے فرلانگ کے فاصلے پر جنگل ختم ہوتا دکھائی دیتا تھا مگر ایک چیز جس نے میری اور شاید جان کی بھی خوشی کو دوبالا کر دیا تھا اوف اس کا نام سناتے ہوئے بھی میری زبان خوشی کے مارے لڑک رہی ہے وہ کھنڈرات تھے جو نقشے کے مطابق ہم سے اب کوئی سات فرلانگ کے فاصلے پر نظر آ رہے تھے ہماری پہلی منزل جس کے لیے ہم نے اتنے پاپڑ بیلے تھے اب ہم سے کتنی قریب تھی جان نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا میں اس اشارے کو فوراً سمجھ گیا کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی بہت سے اشاروں کو میں نے سمجھا تھا اور اس اشارے کا مطلب تھا کہ مجھے رفع حاجت کا بہانہ کرنا چاہیے پہلے بھی جب میں نے ایسے بہانے کیے تھے تو جان مجھے پکڑ کر عبدال اور جیک کی نظروں سے بچاتا ہوا دور جنگل میں لے جاتا تھا اور وہاں کمبل اتار کر خوب غور سے میرے بدن کو دیکھتا خزانے کی بابت ایک ایک بات کو تفصیل سے نوٹ کرتا مجھ سے مشورہ کرتا اور پھر ہم دونوں واپس آ جاتے مگر جب واپس آتے تو ہمارے دماغ خزانے کو ڈھونڈ نکالنے کے حل سے بہت قریب ہوتے اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے دشمن ہمارے ان ارادوں سے بالکل واقف نہ ہوتے اس وقت بھی وہ مجھے جنگل میں ایک طرف لے گیا اور پھر میرے جسم سے کمبل اتار کر خزانے کے نقشے کو اچھی طرح دیکھا نقشہ دیکھ کر اس نے مجھے بتایا کہ اگر خدا نے ہماری مدد کی تو ہم آج رات ہی خزانہ پالیں گے کھنڈ رات نظر آ ہی رہے ہیں بس اب صرف زمین دوست بارہ دری تلاش کرنے کے بعد سنگھار کا کمرہ تلاش کرنا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے نامعلوم اور گمنام قوم کی یہ محلات اب جس حالت میں کھڑے تھے اسے دیکھ کر دراصل آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے تھے مگر ہمارے دل خوشی سے پر تھے کیونکہ انہی تباشدہ محلوں میں ہمارے لیے وہ کچھ موجود تھا جس کی خواہش ہر انسان کو ہوا کرتی ہے یعنی دولت لاجوال دولت ہم لوگ پہر سے پہلے ان کھنڈرات کے پاس پہنچ ہی گئے اب ہمیں پہلے کی طرح درخت پھلانگ پھلانگ کر راستہ طے نہیں کرنا پڑا بلکہ صاف میدان میں ہم اپنے خچروں پر سوار ہو کر آئے عبدل ہم سے پیچھے تھا میں بیچ میں اور جان سب سے آگے احتیاط نکال کر ہاتھوں میں لے لیے مانا کہ یہ کھنڈ رات ہزاروں سال سے ویران پڑے ہوئے تھے مگر کون جانے کہ ان کے اندر ہمارے دشمن پہلے ہی سے جا کر چھپ گئے ہوں کھنڈ رات کی عمارت کبھی اتنی زیادہ اونچی ہوگی کہ یقیناً آسمان سے باتیں کرتی ہوگی مگر اب صرف اس کی دیواریں نظر آتی تھیں اور چھت غائب تھی یہ دیواریں بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان کی درڑوں میں اب گھاس اگ رہی تھی کہیں ان پر اتنی جمی ہوئی تھی کہ اگر کوئی ان پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو یقیناً نیچے آ گرتا چاروں سمت منڈاتی محسوس ہو رہی تھی بالکل ہو کا عالم تھا سناٹا گہری خاموشی اس خاموشی میں پرانی طرز کی ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت اور بھیانک معلوم ہوتی تھی ان کھنڈروں کو دیکھنے ہی سے خوف معلوم ہوتا تھا ذرا سوچئے کہ اس عمارت کے دروازے میں داخل ہونا کتنی ہمت کا کام تھا آخر یہ ہمت کا کام بھی جان نے انجام دیا جیسے ہی اس نے ٹوٹے ہوئے اونچے سے دروازے میں قدم رکھا ان لوگوں کا ایک جوڑا ہو ہو کی آوازیں لگاتا ہوا ہمارے سروں پر سے گزر گیا ان کے پیچھے پیچھے چم کا کا گول چیختا چلاتا آیا اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگا صرف یہی دو جاندار ہمیں وہاں نظر آئے ورنہ کسی بھی جاندار چیز کا گزر وہاں ناممکن تھا ہم لوگ تو بہت سخت جان تھے جو کسی نہ کسی طرح اس جگہ تک آ پہنچے تھے میرا اور عبدل کا حلق ڈر کے مارے خشک ہو رہا تھا ہم نے فوراً چھاگل سے بہت سا پانی پی لیا البتہ جان اسی ہمت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا شام ہونے والی تھی الو اور چنگادڑ اب ہزاروں کی تعداد میں کھنڈر کے اوپر منڈا رہے تھے شاید وہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا کر دبکنے کے لیے بے قرار تھے جان ایک پرانے ذہن میں کھڑا ہوا چاروں طرف گور گور کر دیکھ رہا تھا شاید اس کے ذہن میں نقشے میں دکھائی گئی کوئی عمارت تھی جسے وہ تلاش کرنا چاہتا تھا میرے خیال میں اسے نا امیدی ہوئی کیونکہ وہ تھک کر ہمارے پاس آ کر کھڑا ہوا اور پھر عبد سے بولا یہ رات اگر ہم لوگ اس سامنے والے کمرے میں بسر کر لیں تو ٹھیک ہے کیونکہ رات کو ہم خزانہ ہر کس تلاش نہیں کر سکتے ہماری تمام ٹارچوں کی بیٹری بھی اب کمزور ہو گئی ہے اس لیے اب سوائے مشل کے اور کوئی چیز روشنی نہیں دے سکے گی اس پرانے کمرے میں ہم مشلیں جلا کر آرام سے سو جائیں گے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمیں یہاں کسی قسم کا خطرہ بھی پیش نہیں آئے گا خطرہ خطرہ کیوں پیش نہیں آئے گا عبدل نے جلدی سے خوف زدہ لہچے میں کہا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین پر سانپوں کے چلنے کے نشانات صاف دکھائی دے رہے ہیں میں بھلا ایسی جگہ آرام سے کس طرح سو سکتا ہوں جہاں ہر وقت سانپوں کی پھنکاریں سنائی دیتی ہوں اور جہاں زندگی ہر وقت خطرے میں ہو لیکن پھر اس کے علاوہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے میں نے کہا یہ سن کر عبد البغلے جھانکنے لگا واقعی اس وقت ہم تینوں سخت خطرے میں گھرے ہوئے تھے ایک خطرہ تو یہی تھا کہ ہم صدیوں پرانے کمرے کی خاک پر کس طرح سوئیں جبکہ اس خاک پر ہر سائز کے سانپوں کے لہرانے کے نشانات تھے اگر باہر سوتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور فرض کر لیجیے کہ کسی طرح ان دونوں خطروں پر ہم قابو پا بھی لیتے تو تیسرا اور سب سے بڑا خطرہ یعنی ہمارے دشمن جیک اور وہ کپڑا بڑی لمبی بحث کے بعد آخر یہ طے پایا کہ ہم اندر ہی سوئیں باری باری ایک ایک آدمی کمرے کے دروازے پر پہرا دیتا رہے گا ہم نے مل جل کر سوکھے ہوئے پتوں اور ترختوں کی چھال میں چربی ملا کر مچلیں بنائی دو مچلیں جلا کر ہم نے کمرے کے اندر لگا دی اس کے بعد جہاں تک ممکن ہو سکا کمرے کی اچھی طرح صفائی کر ڈالی سانپوں کے بلوں کو بھی پتھروں سے بند کر دیا رات ہو چکی تھی عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھی ان آوازوں میں الو کی آواز سب سے ڈراؤنی لگ رہی تھی کبھی کبھی کسی چیز کے سسرانے کی آواز سنائی دیتی اور پھر سناٹا چھا جاتا نیند کس کم وقت کو آنی تھی بس میں اور جان آنکھیں زبردستی بند کیے ہوئے پڑے تھے عبد البندوق سنبھالے پیرا دے رہا تھا پہلے چار گھنٹے جاگنے کی باری اسی کی تھی اس لیے وہ چوکنا ہو کر پہرا دے رہا تھا آخر نیند آ ہی گئی عرصے کی تھکن سوار تھی مجھے ایسا لگا جیسے سونے سے پہلے میں نے اپنے تمام گھوڑے بیچ دیے ہوں پھر مجھے عجیب سے ڈراؤنے خواب نظر آنے لگے میں نے دیکھا کہ جیک اپنا تیز دھار والا خنجر لیے مجھے مارنے کے لیے مجھ پر جھکا چلا آ رہا ہے ڈر کے مارے میں نے چیخ ماری اچانک میری آنکھ کھل گئی مگر یہ دیکھ کر میرے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی کہ ایک سایہ مجھ پر چکا ہوا ہے یہ خواب ہر گسنا تھا اس لیے کہ اس سائے نے ہلکی مگر خوفناک آواز میں مجھ سے کہا خبردار چپ چاپ میرے ساتھ باہر آ جاؤ ذرا بھی ہلے تو بندوق کی گولی تمہارا کام تمام کر دے گی میں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ اس آواز کا کہنا مان لوں میں خاموشی سے باہر آ گیا اب اس سائے نے اپنے ہاتھوں میں ایک مشل بھی لے لی تھی اس کی روشنی میں جب میں نے اس سائے کو دیکھا تو حیرت کے مارے میری چیخ نکل گئی میرے سامنے ابدل کھڑا تھا جی ہاں ابدل اس وقت اس کے چہرے پر بھیڑیوں جیسی درندگی برس رہی تھی اس کو میں نے اس رنگ میں کبھی نہ دیکھا تھا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر اسے اچانک کیا ہو گیا کیا بات ہوئی ابدل میں نے اس سے پوچھا مجھے کہاں لے جا رہے ہو میری بات کا جواب دیے بغیر وہ بولا میں اگر چاہتا تو تمہیں وہیں کمرے میں ختم کر سکتا تھا مگر میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ میں تم سے خزانے کا نقشہ حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ نقشہ اس کے ذہن میں محفوظ نہیں ہے کہیں اندھیرے میں سے آواز سنائی تھی میں نے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور پھر اندھیرے میں مجھے ایک دوسرا سایہ ہلتا ہوا نظر آیا غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ میرا سب سے بڑا دشمن کو بڑا جادوگر لنگڑاتا ہوا ہماری طرف چلا آ رہا ہے قریب پہنچ کر اس نے کہا وہ نقشہ اس کے ذہن میں محفوظ نہیں ہے بلکہ کیونکہ نن چوہے بتا دو کہ وہ نقشہ کہاں ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے میں نے چلا کر کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ نقشہ تمہارے سامنے ہی ہم نے جلا دیا تھا یاد ہے اچھی طرح یاد ہے کپڑے نے ہنس کر کہا مگر جب تم بخار میں مبتلا تھے مطلب یہ کہ جب تم پر چھوٹا بخار سوار تھا تو تمہارے کمبل کی ایک جھلک نے تمہارا راز فاش کر دیا تھا کہو تو اور تفصیل بتاؤں یہ سنتے ہی میرا خون خشک ہو گیا تو یہ منوس اس راستے سے بھی واقف ہے میرے خدا کیا ہوگا میں اس جنگل سے کس طرح نکلوں گا میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کبڑے کی آواز آئی یہ کمبل اتار دو پیارے چوہے اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بدماش آہستہ آہستہ میری طرف پڑنے لگے اور میرے پورے جسم میں لرزہ پیدا ہونے لگا ذرا میری اس وقت کی حالت کا اندازہ لگائیے جس راز کو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق بڑی حفاظت سے اپنی کمر مر چھپایا تھا اب وہ ظاہر ہو چکا تھا اور اس راز سے کون واقف تھا کبڑا چیتن میرے لیے یہ وقت اس لمبے سفر میں سب سے کٹن تھا کیونکہ اس وقت مجھے دو بڑے بھیانک راز معلوم ہوئے تھے پہلا تو یہ کہ کبڑا چیتن نقشے کے راز سے اچھی طرح واقف ہے اور دوسرا یہ کہ عبدال ہمارا سب سے اچھا ساتھی اور سب سے بڑا راستہ خود بھی ہمارے دشمنوں میں سے ایک ہے اندازہ لگائیے کہ ہماری اس سے بڑی بدقسمتی اور کون سی ہو سکتی تھی کہ جنہیں ہم نے اپنا سمجھا تھا اب وہی غیر ثابت ہو رہے تھے کبڑے کو تو خیر جانے دیجیے اس کا ذکر فضول ہے کیونکہ وہ شروع ہی سے ہمارا دشمن تھا مگر حیرت تو عبدل اور جیک پر ہوتی ہے انہیں کیا ہو گیا سچ ہے سانپ کو چاہے کتنا ہی دودھ پلا کر پالو مگر وقت آنے پر وہ ڈستا ضرور ہے عبدل اور جیک دراصل ہماری آستینوں کے ساتھ تھے جوں جوں وہ بدماش میرے قریب آتے جا رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہو اس وقت سوائے خدا کے اور میرا کوئی مددگار نہیں تھا میں یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ ظالم نقشہ مجھ سے ضرور حاصل کر لیں گے اور اگر میں نے ذرا بھی انکار کیا تو یہ مجھے قتل کرنے سے بھی نہ چوکیں گے اپنے انجام کا خیال کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے یاد آیا جان نے ایک بار مجھ سے کہا تھا فیروز میں نقشہ تمہاری کمر پر منتقل نہیں کر سکتا کیونکہ اس طرح تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی دشمن کوشش کریں گے کہ کسی طرح تمہیں ختم کر دیں اور تمہاری کمر پر سے نقشہ حاصل کر لیں یہ الفاظ یاد آتے ہی میرے آنسو نکل آئے کاش میں اس وقت جان کا کہنا مان لیتا اور نقشے کو اپنی کمر پر نقل نہیں کراتا مجھے یقین ہو گیا کہ موت اب قریب آ گئی ہے یہ ظالم مجھے ہر گز زندہ نہیں چھوڑیں گے نقشہ اگر انہیں مل گیا تو بھلا پھر انہیں میری کیا پرواہ ہوگی مجھے یہ بھی یقین تھا کہ جون کو ان دونوں نے مل کر ضرور ختم کر دیا ہے ورنہ میرے چیخ نے چلانے کی آواز سن کر اسے اب تک میری مدد کو آ جانا چاہیے تھا ہاں تو چوہے گبڑا ایک چمکدار اور تیز دھار والا خنجر نکال کر اسے میری آنکھوں کے سامنے لہراتا ہوا بولا کیوں اب کیا کہتے ہو تم سمجھتے تھے کہ تم ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو لیکن برخوردار بھلا تم میرے جادو سے کس طرح بچ سکتے تھے مجھے تمہاری ایک ایک بات معلوم ہوتی رہی اور تم سمجھتے رہے میں احمق ہوں اتنا کہنے کے بعد اس کی آنکھوں میں نفرت پیدا ہو گئی اور بڑی حکارت سے وہ کہنے لگا لیکن موری میں رہنے والے کیڑے تو کیا جانے کے چیتن کے قبضے میں کیا ہے وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہے تیرے فرشتے اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے چیتن باتوں میں وقت ضائع نہ کرو کام کی بات کرو عبد نے عجیب سے لہجے میں کہا یہ لہجہ سن کر مجھے اور تعجب ہوا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں حکم چھپا ہوا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ عبد القبڑے جادوگر کا آقا ہے اور پھر فوراً ہی میرے خیال کی تصدیق ہو گئی کیونکہ اتنا سنتے ہی چیتن ادب سے جھکا اور بولا بہت بہتر میں اب اسے الٹا لٹا کر نقشہ دو منٹ میں نقل کر ڈالتا ہوں آپ ذرا اسے لٹانے میں میری مدد کیجیے نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے عبدل نے بڑی بے رحمی سے کہا جب ہمیں معلوم ہے کہ خزانہ یہیں کہیں آس پاس دفن ہے تو کیوں اس کی جی جگہ کا پتہ لگائیں صرف اتنا دیکھ لو کہ ان کھنڈروں میں آنے کے بعد اب ہمیں کہاں جانا چاہیے اور اگر یہ احمد لڑکا ذرا بھی چون چرا کرے تو پھر تمہارے سنجر کی تیز دھار کس دن کام آئے گی میرے خدا کتنے خوفناک الفاظ تھے یہ عبدل بول رہا تھا عبدل جو ان تینوں میں سب سے زیادہ نیک دل انسان نظر آتا تھا ذرا سوچئے کہ عبدل جیسا بھولا آدمی جب اچانک اتنا بے رحم بن سکتا ہے تو بھلا جے کیسے ہوگا وہ تو سورت ہی سے نہایت ظالم نظر آتا تھا پھر بھی مجھے عبدل ال کی شرافت کا قائل ہونا پڑا جو وہ اس طرح پیش آ رہا تھا اگر اس کی جگہ جیک ہوتا تو بغیر کہے سنے وہ میرے پہلے گولی مارتا پھر نقشہ نقل کرتا ہاں تو ننے چوہے اب تو مہربانی کر کے زمین پر اوندے لیٹ جاؤ یا اگر تمہیں ننگے جسم زمین پر لیٹنا پسند نہیں تو پھر اپنا یہ کمبل خاموشی سے اتار دو مجھے صرف اتنا ہی دیکھنا ہے کہ یہاں تک آنے کے بعد اب ہمیں کہاں جانا ہے کبڑے نے بڑی ملاقمک سے کہا میں نہ تو کمبل اتاروں گا اور نہ زمین پر لیٹوں گا میں تمہاری باتوں میں ہرگز نہیں آؤں گا میں نے چلا کر کہا بڑا بہادر ہے بھائی کبڑے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اس مصیبت کے وقت موت کو سامنے دیکھ کر بھی تیرے ماتھے پر بل نہیں سچ ہے ایسی خطرناک مہم پر تجھ جیسے ہی بہادر لڑکے کی ضرورت تھی ورنہ جان اگر اسکول میں پڑھنے والے کسی طالب علم کو لے آتا تو وہ تو اب تک کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا خیر اگر تجھے وقت سے پہلے مرنا نہیں ہے تو ہمارا کہنا مان لے وہ بے وقوف موت اور زندگی خدا کے اختیار میں ہے کیا وقت سے پہلے تجھ جیسا کبڑا نیولا مجھے مارے گا احمق تجھے اتنا معلوم بھی نہیں کہ موت ہمیشہ اپنے وقت پر آتی ہے وقت سے پہلے کوئی نہیں منع کرتا اگر ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے تو مجھے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں مار سکتا سمجھا نیولے میں نے بڑی حکارت سے جواب دیا کبڑے کا چہرہ یہ نیا خطاب سن کر غصے کے مارے سرخ ہو گیا اس کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے میرے قریب آ کر اس نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا ان سوکھی سی ہڈیوں میں اتنی طاقت تھی یہ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا سچ کہتا ہوں تھپڑ کھا کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا میں زمین پر گرا اور اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگا غصے کے مارے وہ بری طرح کپ کپا رہا تھا مجھ سے مزاق کرتا ہے مجھ سے کبڑے جادوگر سے جو خدا کا منظور نظر ہے بے وقوف تو اتنا نہیں جانتا کہ اگر میں چاہوں تو تجھے بکری کی طرح زمین پر لٹا کر ابھی ذبا کر ڈالوں اور پھر تیری کھال اس تیز خنجر سے اتار کر اپنے پاس رکھ لوں پھر تو میرا کیا کر لے گا ارے احمد تو سمجھتا ہے کہ ہم اس سے ڈر رہے ہیں جو اس طرح تیری خوشامد کر رہے ہیں بے وقوف صرف یہ رحم ہے رحم مجھے تو جیسے خوبصورت اور بہادر لڑکے پر رحم آتا ہے اور کچھ نہیں تم پھر وقت ضائع کر رہے ہو چیتن عبدل نے کہا میں اس کم وقت کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں تم اب اس کی ایک نہ سنو اور اسے قتل کر کے اس کی کھال اتار کر اپنے پاس رکھ لو عبدل نے پھر اسے حکم دیا اس حکم کو سن کر کبڑے کے چہرے سے رحم کے جذبات اچانک غائب ہو گئے اس کی آنکھوں میں ایسی چمک پیدا ہو گئی جیسے بلی کی آنکھوں میں اپنا شکار دیکھ کر ہوتی ہے میں تو گرا ہوا ہی تھا اس لیے اب وہ اپنا خنجر لہراتا ہوا آہستہ آہستہ مجھ پر جھکنے لگا اس کی آنکھوں میں واقعی مجھے اپنی موت نظر آنے لگی مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ مجھے ہر کس نہ چھوڑے گا جی میں آیا کہ لاؤ آخری اس وقت میں اس کمبک کمبل کو اتار کر نقشہ دکھا دوں مگر پھر مجھے اپنا عہد یاد آیا میں ایک شریف ماں باپ کا لڑکا تھا اور میں نے اپنے مالک جان سے ہمیشہ اس کا وفادار رہنے کا عہد کیا تھا پھر بلا اس وقت یہ عہد کیسے توڑ دیتا ہو سکتا ہے کہ ان کم وقتوں نے اسے ختم نہ کیا ہو اور اگر کسی طرح وہ زندہ بچ نکلا ہو تو اسے یہ جان کر کتنی خوشی ہوگی کہ فیروز مرتے مر گیا مگر اس نے اپنی زندگی میں خزانے کا نقشہ کسی کو نہیں دکھایا میرے اس نیک جذبے نے مجھ میں اچانک جوش پیدا کر دیا وہ دلوں کی طرح مجھے مرنا پسند نہ تھا اس لیے کوڑا جادوگر جیسے ہی اپنا خنجر تان کر میرے اوپر آیا میں نے زور کی ایک لات اس کے رسید کی لات اس کے منہ پر پڑی اور وہ بری طرح پیچھے گرا خوش قسمتی سے اس کا سر ایک نوکیلے پتھر پر پڑا اس کے منہ سے چیخ نکلی یقیناً اس کے چوٹ لگی تھی مگر پھرتیلا کم وقت اتنا تھا کہ چوٹ کا خیال نہ کرتے ہوئے فوراً پھر کھڑا ہو گیا اب میں نے غور سے دیکھا تو پتا چلا اس کی کنپٹی سے خون نکل رہا ہے اس وقت وہ بالکل زخمی شیر لگ رہا تھا اور دوسرے حملے کی تیاری کر رہا تھا غصے کے مارے اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں چہرہ اور بھیانک ہو گیا تھا اور کمر کا کب جلدی جلدی ہل رہا تھا چاقو مضبوطی سے ہاتھ میں تھام کر وہ مینڈک کی طرح اچھل کر مجھ پر آیا میں تھا تو ایک چھوٹا سا لڑکا مگر اس وقت میں نے اس سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی سچ بات تو یہ ہے کہ اب اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس خطرناک کبڑے سے جیتنا بالکل ناممکن ہے مگر آخری وقت میں تو ایک معمولی سا بکرا بھی قصائی کے سینگ مار دیتا ہے میں تو پھر انسان تھا اس لیے جیسے ہی وہ مجھ پر آ کر گرا میں نے زور سے اس کے خنجر والے ہاتھ میں کاٹ کھایا وہ تل ملایا تو بے شک مگر اس نے اپنے ہاتھ سے خنجر نہ چھوڑا اس نے خنجر والا ہاتھ پھر بلند کیا اور چاہتا ہی تھا کہ اس چمکتے ہوئے خنجر کو میرے سینے میں اتارتے کہ یک یک کہیں سے آواز آئی خبردار فیروز کو چھوڑ دو ورنہ یہ گولی تمہارے کمر کے پار ہو جائے گی کبڑا بے شک جادوگر جیسے کہ وہ خود کہتا تھا مگر گولی کے آگے بھلا کون سی ٹھہر سکتا ہے اس کا اونچا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں اٹھا رہ گیا گھبرا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور جلدی سے الگ کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا میں بھی جلدی سے کمبل کو اپنے جسم سے لپیٹ کر اٹھ گیا عبدل حیرانی سے ہر طرف دیکھ رہا تھا اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس وقت وہ بری طرح سہما ہوا ہے میں نے بھی غور سے ہر سمت دیکھا مگر اپنے موسن کو کہیں نہ پا کر بے حد حیرت ہوئی میرا خیال تھا کہ ہم دونوں کے پیچھے ہی کہیں پستول تانے کھڑا ہوگا مگر وہ کہیں نہ تھا میں ابھی ان باتوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ یکا یک پھر آواز آئی فیروز تم آگے بڑھ کر ان دونوں کے ہتھیار نکال لو اس کے بعد انہیں ان کی غداری کا بڑا اچھا سبق دوں گا آواز سنتے ہی میرے چہرے پر رونق آ گئی پہلے میں اس آواز کو پہچان نہ سکا تھا بلا شبہ آواز میرے مالک جان کی تھی یہ سوچ کر مجھے اور بھی خوشی ہوئی کہ وہ زندہ ہے اور ان ظالموں کے چنگل میں نہیں پھنسا تم سامنے کیوں نہیں آتے بزدلوں کی طرح چھپ کر گولی چلانا چاہتے ہو کبڑے نے چلا کر کہا اور تم نے تو بڑی بہادری کا کام کیا ہے ایک ننے سے لڑکے پر خنجر لے کر پل پڑے بزدل کہیں کے تمہیں اب تمہاری اس مکاری کی سزا ضرور دوں گا فیروز کھڑے کیا سوچ رہے ہو آگے بڑھ کر ان کے ہتھیار اپنے قبضے میں کیوں نہیں کرتے جان نے دور کسی جگہ سے پکار کر کہا اس کی ہدایت کے مطابق میں آگے بڑھا اور پہلے کبڑے کے ہاتھ سے خنجر لے لیا حیرت کی بات ہے کہ اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی یہ کام کر کے میں عبدل کی طرف پڑا اس وقت اس کا چہرہ غصے کے باعث سرخ ہو رہا تھا اس کا ہتھیار وہی ہلال نما عجیب چاقو تھا جس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اسے گھما کر پھینکتا تھا اور دشمن کو زخمی کر کے وہ چاقو پھر اس کے پاس واپس آ جاتا تھا چاقو لینے کے لیے جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا اس نے لپک کر مجھے دپوچ لیا اور پھر میرے پیچھے چھپ کر کہنے لگا لو مسٹر جان اب گولی چلاؤ میں تمہاری آواز سے اندازہ کر چکا ہوں کہ تم کس طرف چھپے ہوئے ہو لو اب چلاؤ گولی تمہیں اپنا وفادار ملازم اگر پیارا نہیں تو گولی ضرور چلاؤ کیونکہ وہ اس کے سینے کے پار ضرور ہو جائے گی تھوڑی دیر تک سناٹا رہا کوئی آواز نہ آئی اور پھر اچانک سامنے کی چٹان میں سے جان نمودار ہوا اس کے ہاتھ میں اس کی بندوق تھی اور گلے میں کارتوسوں کی پیٹی جھول رہی تھی ہلکے ہلکے قدم بڑھاتا تھا وہ آہستہ آہستہ عبدل کی طرف پڑ رہا تھا عبدل نے مجھے ابھی تک اپنی ڈھال بنا رکھا تھا یہ دیکھ کر جان نے کپڑے سے کہا چیتن تم آگے بڑھ کر عبدل کا خطرناک چاقو اپنے قبضے میں کر لو جلدی کرو تم میرے نشانے کی زد میں ہو لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ بھی میرے نشانے کی زد میں ہیں آپ کی پشت میرے پستول کی طرف ہے جتنی دیر میں آپ مڑیں گے میرا پستول آگ اگل دے گا اور آپ زمین پر لوٹتے نظر آئیں گے آپ کو شاید وہم تھا کہ میرے پاس صرف خنجر ہی ہے لیکن حضور میں اپنے بچاؤ کے لیے پستول رکھنے کا بھی عادی ہوں جس وقت آپ کے اس ننے چوہے نے آگے بڑھ کر میرا خنجر لیا تھا تو میں فوراً ہی آہستہ آہستہ اندھیرے میں کھسک گیا تھا لیکن آپ سمجھتے رہے کہ میں اسی جگہ کھڑا ہوں اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ میرے نشانے کی زد میں ہیں اس لیے مہربانی فرما کر اپنی بندوق نیچے ڈال دیجیے جان کچھ سوچنے لگا تو کبڑے نے ہوائی فائرنگ کرنے کے بعد کہا دیکھ لیجیے میں آپ کو بےکار نہیں رہا اس ہوائی فائر سے آپ پر ظاہر ہو جائے گا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں جلدی کیجیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے جان نے مجبوراً اپنی بندوق نیچے ڈال دی اور پھر کبڑے نے اسے جو حکم دیا اس غریب نے اسے مانا کبڑے نے کہا کہ وہ ایک طرف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جائے جان نے ایسا ہی کیا پھر مجھ سے کہا گیا کہ میں زمین پر آندھا لیٹ جاؤں مگر میں نے صاف انکار کر دیا اس پر عبدل نے زور ایک پھونسا میرے منہ پر رسید کیا یہ گھونسا اتنا سخت تھا کہ میرا ہونٹ پھٹ گیا اور تکلیف کی تاپ نہ لا کر میں بے ہوش ہو گیا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ کبڑا اپنے خنجر کی دھار پر انگلی پھیر رہا تھا اسی طرح درخت سے لگا کھڑا تھا البتہ اب اس کے جسم کو رسیوں کے ذریعے درخت کے تنے سے باندھ دیا گیا تھا عبدل کے ہاتھ میں جلی ہوئی ٹارچ تھی اور اس کی روشنی میری ننگی کمر پر پڑ رہی تھی اس کے ساتھ ہی وہ ایک کاغذ پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر دوسرے ہاتھ میں ٹارچ ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ خالی نہ تھا اور وہ نہیں لکھ سکتا تھا آخر اس نے کبڑے کو آواز دی کبڑا جادوگر خنجر ہاتھ میں لیے میری طرف آیا میں اس وقت ہوش میں تھا مگر جان بوجھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی آخر وہ دونوں مجھ پر چک گئے اور میری کمر سے نقشہ نقل کرنے لگے بڑی بے بسی کا عالم تھا میرے ہونٹ سے خون بہ رہا تھا پورے جسم کی طاقت آپ ہی آپ ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی اور میرا سب سے بڑا رفیق اور ہمدرد جان درخت سے بندھا ہوا کھڑا تھا اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچ لیا کہ چاہے جان چلی جائے اپنے بچاؤ کی ایک آخری کوشش اور کروں گا جیسے ہی عبدل اور کبڑا چھپ کر نقشہ دیکھنے لگے میں نے لیٹے لیٹے فوراً پلٹا کھایا اور پھر چت ہوتے ہی اپنے دونوں پیر ان کے چہروں پر مارے وہ دونوں زمین پر کمر کے بل جا گرے اور پھر فوراً ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں اب کم از کم مجھ سے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا پٹنے کے باوجود بھی میں ان پر دوبارہ حملہ کروں گا عبدل کی آنکھوں میں اچانک بے رحمی کے آسار نظر آنے لگے اس نے فوراً سیدھے ہاتھ سے پستول نکال کر مجھ پر تان لیا اور دوسرے ہاتھ سے ٹارچ کی روشنی مجھ پر ڈال کر کہنے لگا او کم بات یہ تجھ پر رحم کرنے کا نتیجہ ہے اس بے وقوف کبڑے کو تو صرف باتیں بنانی آتی ہیں یہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا مگر میں تو کر سکتا ہوں اب بہت ہو چکا اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ نہیں خدا کے لیے نہیں درخت کی طرف سے جان کی سہمی ہوئی آواز آئی وہ خود کو آزاد کرنے کی جد و جہد کر رہا تھا مگر عبدل نے اس آواز کی طرف ذرا بھی دھیان نہ دیا پستول کی لب لبی دبا کر اس نے اچانک مجھ پر فائر کر دیا مگر یہ کیا در حقیقت وہ بڑی ہی عجیب بات تھی جو میں نے دیکھی گولی چلنے کی آواز ضرور سنائی دی تھی مگر میں ابھی تک بالکل محفوظ تھا البتہ عبدل کے چہرے پر تکلیف کے آسار تھے پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا اور اب اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا وہ اسے دوسرے ہاتھ سے دبائے ہوئے تھا میں نے جلدی سے پلٹ کر جان کی طرف دیکھا کہ ممکن ہے وہ کسی طرح آزاد ہو گیا ہو اور گولی اسی نے چلائی ہو مگر یہ دیکھ کر مجھے اور بھی تعجب ہوا کہ وہ اسی طرح بندھا ہوا کھڑا تھا کبڑا جادوگر چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا چاند کی تیز روشنی میں مجھے ان کی ایک ایک حرکت نظر آ رہی تھی تم دونوں برابر برابر کھڑے ہو جاؤ اچانک اندھیرے کھڑے میں سے آواز آئی تم کون ہو عبد نے نرستی ہوئی آواز میں پوچھا تم دونوں کی موت اے مکوں تمہیں شرم نہیں آتی جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو اپنے مالک سے غداری کرتے ہو میں تمہاری ایک ایک رقص سے واقف ہوں تم جیسا کمینہ شخص شاید اس زمین پر دوسرا کوئی ہو تم اتنے جلاد ہو کہ اپنے مطلب کے لیے ایک معصوم لڑکے کا خون لینے سے بھی باز نہ رہے تم نے جو جو سوانگ بھرے میں ان سب کی پول کھول دوں گا فیروز تم کھڑے کیا تک رہے ہو جاؤ جا کر اپنے مالک جان کو آزاد کرو اس کے ساتھ ہی اس کمی نے کا پستول بھی اپنے قبضے میں کر لو کیونکہ کسی نہ کسی دن یہ اسی پر استعمال کرنے کے کام آئے گا میں ابھی تعجب سے یہ باتیں سن ہی رہا تھا کہ اچانک اندھیرے میں سے کوئی آہستہ آہستہ پستول تانے چاند کی روشنی میں آ گیا اور اب جو میں نے غور سے اسے دیکھا تو حیرت اور خوشی کی ایک چیخ میرے منہ سے نکل گئی میرے سامنے جے کھڑا تھا جے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا لیکن جو اس وقت رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اتنے عجیب و غریب حالات سے دو چار ہو چکے تھے کہ اب کسی نئی بات پر یقین کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی تھی جیک کو ہم غدار سمجھ رہے تھے لیکن اب وہ ہمارا مددگار بنا ہوا تھا آخر یہ سب کیا تھا اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ ان کی ملی بھگت نہ ہو مجھ سے ہمدردی جتا کر یہ کوئی کام نکالنا نہ چاہتے ہوں مگر جب میں نے کبڑے جادوگر اور عبدل کے چہروں کو دیکھا تو اپنا یہ خیال بدلنا پڑا وہ دونوں بڑی نفرت بھری نگاہوں سے جیک کو دیکھ رہے تھے اور جیک بھی انہیں اسی انداز سے دیکھ رہا تھا میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جلدی سے آگے بڑھ کر جان کے بندھن کھول کر اسے آزاد کر دیا آزاد ہوتے ہی اس نے میری پیشانی چوم لی اور پھر بھر رائی ہوئی آواز میں بولا تم ہندوستانی واقعی قول کے پکے ہوتے ہو فیروز تم نے مجھے اب بالکل اپنا بنا لیا ہے خدا کی قسم میں نے تم جیسا لڑکا آج تک نہیں دیکھا میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں جان کی یہ باتیں سن کر میرا سینا فخر سے تن گیا میں سوچنے لگا یورپ کے لوگوں کو اپنی تہذیب اور تمدن پر کتنا ناز ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں وہی سب سے افضل اور تہذیب یافتہ ہے لیکن اس وقت انگریز قوم کا ایک شخص مجھ جیسے معمولی اور غریب لڑکے کی کتنی تعریف کر رہا تھا کیا یہ حیرت کی بات نہیں تھی ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے کیا مجھے اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے تھا جیک کے جبڑوں کی ہڈیاں بار بار دب اور ابھر رہی تھیں یوں لگتا تھا جیسے اسے دشمنوں پر سخت ہے اور جیسے انہیں کچا چبا جانا چاہتا ہے جان نے مجھے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا میری کمر تھپ تھپا کر اس نے کہا بخدا میں تم پر جتنا بھی ناس کروں کم ہے تم نے آج وہ کام کر دکھایا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں شکریہ کو تو چھوڑیے اور پہلے جیک کی مدد کیجیے میں نے جلدی سے کہا کہیں یہ دونوں اس پر نہ پڑے ہاں یہ بات ٹھیک ہے مگر مجھے بار بار جیک کے اس رویے پر حیرت ہو رہی ہے آخر یہ سب کیا ہے آپ کے ساتھ مجھے بھی حیرت ہے لیکن یہ باتیں بعد میں ہوں گی پہلے ہمیں جیک کے پاس پہنچنا چاہیے جان کی بندوق طرف کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی شاید دشمنوں نے بھول سے اپنے قبضے میں نہیں کیا تھا ان کا خیال ہوگا کہ ہم دونوں کو مرنا تو ہے ہی اس لیے بھلا ہم بندوق سے کیا کریں گے اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ آزاد ہو جانے کے بعد بندوق پھر ہمارے قبضے میں آ جائے گی تو وہ ہر اسے وہاں نہ رہنے دیتے مگر اب کیا ہو سکتا تھا ان کی ہر سوچی ہوئی بات الٹی ہو رہی تھی جب ہم جیک کے پاس پہنچے تو وہ کبڑے جادوگر سے کہہ رہا تھا تم زلیل انسان تمہاری حقیقت کیا ہے میں چاہوں تو تمہیں چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں مگر میں ہمیشہ خاموش رہا میں اپنے ساتھی جان کے ساتھ غداری کرنے کی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر تم دونوں کا شروع ہی سے یہ خیال تھا ہم افریقی رنگ کے تو کالے ہوتے ہیں مگر ہمارے دل کالے نہیں ہوتے ہمارا خون تمہاری طرح سفید نہیں ہوتا ہم جس کے ایک بار ہو جاتے ہیں بس ہمیشہ اس کے وفادار رہتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ میں جان بوجھ کر گونگا کیوں بنا ہوا تھا وہ دونوں خاموش رہے تو جیک نے غصے سے چلا کر کہا جواب تو جواب کیوں نہیں دیتے ہمیں نہیں معلوم کبڑے نے خوف کے مارے نرستے ہوئے کہا اور مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ جادوگر ہو کر بھی وہ خوف کے باعث کپا رہا ہے میں بتاتا ہوں جیک نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا سنو اور آپ بھی سنیے مسٹر جان میں ان دونوں کا پول کھول رہا ہوں عبدل کو آپ نے اپنا ساتھی بنانے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ آیا یہ شخص وفادار بھی ہے یا نہیں میں چونکہ آپ سے وفادار رہنے کا عہد کر چکا تھا اس لیے مجھے سوچنا پڑا کہ جس شخص کو ہم اپنا ساتھی بنا رہے ہیں وہ دراصل ہے کیسا میں نے آپ سے نیو یارک میں ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ عبد ال اچھا آدمی نہیں ہے مگر آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ وقت اسے اچھا بنا دے گا لیکن اب آپ دیکھ لیجیے کہ وقت نے اسے کتنا برا بنا دیا ہے مجھے فیروز کی عقل کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے شروع ہی سے اس کبے پر نظر رکھی یہ بدماش دراصل نیچ ذات کا ہے پھر عبدل نے ہندوستان آتے ہی اسے پٹی پڑھائی کہ وہ ایک جادوگر کسی اداکاری کرے اور ہم لوگوں کے سامنے بار بار اس طرح آئے کہ ہم اس سے ڈر جائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں کی اسکیم کامیاب رہی اور آپ سچ مچ سہم گئے کیونکہ یہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا پھر اس کی عقل مندی سے نقشہ اس کے ہاتھ نہیں لگا تو ایک دن میں نے اسے اپنے خیمے میں بلا کر گفتگو کی میں نے اسے ہیرے کی ایک انگوٹھی انعام میں دی اور کہا کہ عبدل کی طرح میں بھی آپ کا دشمن ہوں اگر یہ نقشہ عبدل کے بجائے مجھے دے دیں تو میں اسے افریقہ لے جاؤں گا اور وہاں سونے کی کانوں کا مالک بنا دوں گا یہی وقت تھا جب فیروز نے مجھے خیمے میں اس سے باتیں کرتے سنا اور مجھ سے بدگمان ہو گیا میں چاہتا بھی یہی تھا کہ آپ مجھ سے بدگمان ہو جائیں اور اس طرح میں آپ کی زیادہ حفاظت کر سکتا تھا اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے اس کبڑے احمق نے کچھ عجیب و غریب پیش گوئیاں کی جو سچ ثابت ہو گئی مگر کس طرح آپ سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے میں گھوم پھر کر سب معلوم کر چکا ہوں اس جنگل کے مغربی حصے میں ایک ایسی قوم آباد ہے جس تک ابھی تہذیب کا گزر نہیں ہوا چیتن کی عقل کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے جادو کے کچھ عجیب سے کرتب دکھا کر اس قوم کو اپنا بنا لیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو جانتا ہے جادو وادو کچھ نہیں بلکہ اسے مداریوں کے سے کچھ شوبدے معلوم ہیں انہیں دکھا کر یہ دوسروں پر اپنا روپ ڈال دیتا ہے خبردار چیتن ہلو جیک نے کبڑے کو بری طرح ٹاٹا کیونکہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کر رہا تھا کبڑے کے چہرے پر اس وقت سردی چھا رہی تھی اور چاند کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بھی ستا ہوا نظر آ رہا تھا اس نے اس ویشی قوم سے ان کے دیوتا بنوائے یہ دیوتا دو بت تھے جو لکڑی اور کاغذ سے بنائے گئے تھے جب آپ سب جنگل کے درمیان سے گزرنے لگے تو یہ بت آپ پر اسی قوم نے گرائے تھے جو جنگل میں چھپی ہوئی تھی کبڑے نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ انہیں تباہ و برباد کرنے آئے ہیں اگر وہ اپنے دیوتا آپ پر گرا دیں گے تو آپ مر جائیں گے اور وہ قوم زندہ رہے گی وہ کالے کلوٹے جاہل لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور نتیجے کے طور پر بت آپ پر گرے مگر اس بات کا پہلے ہی انتظام کر لیا گیا تھا کہ بت کہیں درخت ہی میں اٹک کر رہ جائیں تاکہ آپ لوگوں پر یہ قلعی نہ کھلے کہ وہ کاغذ اور لکڑی کے بنے ہوئے ہیں بلکہ آپ انہیں پتھر ہی کا سمجھتے رہیں جیک کی یہ باتیں میں جان بڑی حیرت سے سنتے رہے کبڑا چیتن اور اتنے چالاک ہوں گے ہمیں اس کا ذرا بھی گمان نہ تھا پھر بھی میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا اور آخر میں میں نے جیک جیک سے پوچھ ہی لیا اور مسٹر وہ زلزلہ سمجھتا ہوں وہ زلزلہ بھی بالکل مصنوعی تھا بالکل ٹھیک سمجھے فیروز جیک نے تعریفی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا راتوں رات زمین میں گڑا کھوتا کیا اور اس پر لکڑی کے تختے بچھا دیے گئے اور اوپر سے ان تختوں پر مٹی ڈال دی گئی کبڑے کے آدمیوں نے وہ تختے نیچے سے ہلائے زمین پھٹ گئی اور تم ایک خاص کڑے میں گر گئے جو پہلے ہی سے اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا کبڑا تمہیں دیکھتا رہا تمہارے کمبل کے اڑنے سے تمہاری کمر ننگی ہو گئی اور کبڑا تمہارا راز جان گیا